اس لیے ان کے برے اعمال کا ببال ان پر پڑا اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ کر کھیر لیا